حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ کے کچھ افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تم ہمارے اونٹوں کے ریوڑ میں چلے جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو تو صحت یاب ہو جاؤ گے چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو تین